کوئی تو ہے جو نظام ہستی ایک بشارت ہے مسلمانوں کے لیے کہ جس دن رومی عیسائی جس دن رومی عیسائی آگ پرست مجوسیوں پہ غالب آئیں گے جس دن رومی روم والے عیسائی مجوسی یعنی آگ پرستوں پر غالب آئیں گے اسی دن مسلمانوں کو مشرقین مکہ پر فتح نصیب ہوگی باقی اس صورت میں آپ کے لیے تسلی تقریباً گیارہ دلائل اقلیہ اور امور صلاسہ دافع عذاب کے لیے شرک نہ کرو ظلم نہ کرو احسان کرو باقی شکوا جات اور تخویفات ہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم مغلوب ہو گئے رومی غلبت الروم مغلوب ہو گئے عیسائی فی ادن الارض سرزمین عرب کے نزدیک والے علاقے میں فی ادن الارض بیچ قریبی علاقے سرزمین عرب کے آج تو ہو گئے ہیں مغلوب اور وہی رومی بعد مغلوب ہونے اپنے کے ان قریب غالب آ جائیں گے وہ بعد مغلوب ہونے کے غالب ہم یہ غلب مصدر ہے نہویوں کے نزدیک مصدر عام طور پہ پانچ قسم ہوتی ہے مگر حضرت صاحب مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے چونکہ امام النحب بھی تھے حضرت مولانا حسین علی صرف امام فی القرآن نہیں تھے امام النحب بھی تھے انہوں نے فرمایا ہے کہ چھ قسم ہے مسئلہ چھٹا قسم ہی انہوں نے ڈھونڈ نکالا ہے یہاں وہی چھٹا قسم ہے مصدر کا یعنی مصدر مجہول بمانہ مفول یہ غلب مصدر مجہول ہے بمانہ مفعول ہے اور وہ بات مغلوب ہو جانے اپنے کے ان قریب تقریباً نو سال کے اندر فی بز اے بز کا لفظ جو ہے وہ دس تک تین سے دس تک بولا جاتا ہے تقریباً نو سال کے عرصے میں فی بز وہ پھر غالب ہو جائیں گے اسی دن من قبل ومن بعد پہلے بھی اللہ ہی کی تصرفات سے وہ مغلوب ہوئے اب بھی جب غالب ہوں گے تو اللہ کے تصرفات سے کیونکہ پہلے پیچھے دونوں معاملے اللہ کے قبضے میں ہیں للہ الامر من قبل و من بعد خیر یہ تو ایک گویا کے ضمنی سوال کا جواب تھا کہ پہلے جو ہے وہ مغلوب ہو گئے پھر غالب آئیں گے یہ کیوں اس کا جواب دیا ہے للہ الامر من قبل و من بعد پہلے پہ ہار جیت ہو شکست ہو جیت کو یہ سارے کے سارے چونکہ خدا کے تصرفات ہیں اللہ اپنی کسی حکمت و مسلیت کی بنا پر شکست بھی دیتا ہے فتح بھی دیتا ہے یہ اس کی اپنی مرضی ہے اور اس میں اس کے تصرفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں بہرحال اس بات کو رہنے دو دیکھو یہ کہ جس دن یہ رومی پھر غالب آئیں گے وہ یوم یفرح المومن اور اسی دن خوش ہو رہے ہوں گے مومن کیوں کہ جنگ بدر کے موقع پہ بدر کبرا کے موقع پہ مسلمان خوب غالبہ کے چڑھائی کر چکے ہوں گے مشرقین پر کئی ان کے پکڑے جائیں گے کئی ان کے تھکڑے جائیں گے کئی جکڑے جائیں گے کئی رگڑے جائیں گے اس لیے مسلمانوں کو اس دن ہوگی فتح مشرقین پر اسی موقع پہ ہوگی جس موقع پہ آگ پرستوں پر رومیوں کو فتح نصیب ہوگی اس لیے مومنوں کو دو لحاظ سے خوشی ہے ایک تو اس لحاظ سے کہ مشرقین اہل آگ پرستوں پر کتاب اللہ والوں کو فتح نصیب ہوئی کیونکہ وہ رومی عیسائی جو ہیں وہ اہل کتاب تھے یہ اللہ کی کتاب کتاب اللہ قرآن مقدس یا تورات ایک دوسرے کے چونکہ قریب ہیں اس لیے کتاب کے حامل لوگ جو ہیں وہ بھی اسلام کے اور مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں لہذا بنسبت ان لوگوں کے جن لوگوں کے پاس کتاب ہے ہی سرے سے کوئی نہ اور غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اس وجہ سے خوش ہوں گے کہ چلو آسمانی کتاب ماننے والے تو غالب آ گئے نا اور دوسری خوشی ان کو یہ ہوگی کہ آج ہم مظلوم مسلمان مشرقین مکہ پہ آ گئے ہیں غالب آج اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا دو وجہ سے وہ فرحت منا رہے ہوں گے مگر بے نصر اللہ اللہ کی نصرت سے ہوگا سب کچھ ینسر و میشا جس کو چاہتا ہے نصرت کرتا ہے وہ ول عزیز الرحیم وہ بہت بڑا زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے اگر کوئی شخص اپنے عز و نیاز کو اللہ کے سامنے پیش کر دے تو اللہ اپنا عذاب ٹال بھی لیا کرتا ہے وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے گویا یہ قاعدہ کلیہ ہو گیا خدا بند قدوس کا یہ وعدہ یہ قاعدہ کلیا کے طور پہ ہے کس کے طور پہ کہ مومن آدمی اگر صحیح معنی میں مسلمان ہو اگر جنگ چھڑ جائے کافروں سے تو اللہ نصرت کرتا ہے تو کس کی کرتا ہے مومنوں کی کرتا ہے کافروں کے اندر چاہے عبادت گزار لوگ بھی ہوں اپنے آپ کو نیک اور پارسا متقی سمجھتے ہوں مگر ان کی نصرت نہیں ہوتی نصرت ان کی ہوتی ہے جو اللہ کی توحید کے پرستار ہو نصرت ہو جاتی ہے وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں حقیقت کو وہ کس کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں حیات دنیا کی زہری ٹھاٹ کو ظاہر من الحیات دنیا بس اسی کو جانتے ہیں مقصود بھی اسی کو سمجھتے ہیں وہ ہم انل آخرت ہم غافل آخرت کے معاملے میں تو بالکل بے خبر ہیں وہ اس طرف توجہ بھی نہیں کرتے عوالم یا تفک کرو کیا انہوں نے سوچا نہیں فی انفسہن اپنے دلوں میں اپنے دلوں میں وہ سوچتے نا کہ ما خلق اللہ نہیں بنایا اللہ نے آسمان اور زمینوں کو اور درمیان ان کے کسی چیز کو اللہ بالحق کے مگر صرف محض سچی غرض کے لیے و اجل مسمہ اور میاد مقرر کے لیے یہاں اللہ بالحق سچی غرض کے لیے ساتھ سچی غرض کے اجل مسما اور مدت مقرر کے لیے جو کچھ بنایا ہے ان دو وجہ پہ بنایا ہے اور باوجود اس کے اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے متھے لگنا ہی نہیں ہے خدا سے ملاقات ہوگی بھی نہیں قیامت قائم بھی نہیں ہوگی اب علم یسی روف لرض تخریف دنیاوی کیا انہوں نے چل پھر کے علاقے میں نہیں دیکھا بس دیکھتے نا کہ کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے تھے وہ کیسے تھے کانو اشد منہم وہ سخت تھے ان مکے کے مشرقوں سے طاقت کے لحاظ سے بھی وہ اثار انہوں نے ادھیڑ دیا تھا زمین کو آباد کر کر کے ادھیڑ دیا تھا وہ امروہا آباد کیا انہوں نے زمین کو اکثر اس سے جو آباد کر رہے ہیں یہ مشرقین مکہ وجاءتهم رسلهم بالبينات اور آئے ان کے پاس رسول ان کے کھلم کھلی دلائل لے کے مگر انہوں نے بالکل کوئی بات نہ مانی اس لیے فما کان اللہ یزلمہم اللہ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا لیکن لوگ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے ہیں پھر کان آ کے بطل اسا پھر ہو گیا ان بے آیا تلّہ یہ اس ہے کا اور آ کے بط یہ خبر مقدم ہے یہ خبر مقدم ہوگی ان انکزبیا اللہ یہ اس کا اسم ہے سم کانا اس کے بعد ہو گیا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائی کی تھی اس کا انجام کیوں ہوا ان کا آیات اللہ اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا اللہ کی آیات کو وہ کانو بے حایست اور استضاء اور مسخرہ کیا کرتے تھے اللہ کی آیات کے ساتھ اللہ خل الخلقہ حشر و نشر پر عقلی دلیل اللہ ہی نے ابتدا کی ہے مخلوق کی سم یو پھر لوٹائے گا اس کو اس کی بعد پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور جس دن قائم ہو جائے گی نا قیامت یبلس المجرمون ہکے بکے ہو جائیں گے یہ مشرق لوگ ہکے بکے ہو جائیں گے حق دک ہو جائیں گے حیران ہو جائیں گے ولم یق الحم من شرکا اہم شفا نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے اپنے گھڑے ہوئے شریکوں میں سے کوئی سفارش کرنے والے وکانو بے شرکا اہم کافرین بلکہ وا ترقی کے لیے ہے وکانو والی واؤ ترقی کے لیے بلکہ ہو جائیں گے اپنے ہی بنائے ہوئے شریکوں سے کافرین بالکل منکر ہو جائیں گے ہمارا تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے ہم تمہارے کچھ بھی نہیں لگتے صاف انکار کر دیں گے پتا چلے گا نا کہ آج ان کو بھی پول پرشاد ان کی بھی ہوگی سرکاری کھلے ہمیں بھی لگیں گے اس لیے ہماری گمراہی کا سبب یہی بنے تھے اس لیے فوراً ان سے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے اور جس دن قائم ہوگی نا قیامت اس دن دنیا میں تو کٹھے رہتے ہیں وہاں مومن اور کافر الگ تھلگ ہو جائیں گے ان کا الگ ٹھہرنا ہوگا ان کا الگ ٹھہرنا ہوگا اے پر وہ لوگ جو ایمان لائے عمل اچھے کیے بس وہ تو بیچ ایسے باغ کے ہوں گے یہ برون بڑے مسرور ہو رہے ہوں گے بڑی نظرت اور سرور کے ساتھ رہے ہوں اے پر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پھر جٹلایا ہماری آیات کو پھر اللہ کی ملاقات کو وہ عذاب میں بے قرار رہیں گے موہ ضرور اللہ کے عذاب میں بے قرار رہیں گے فسبحان اللہ کیوں بے قرار رہیں گے فسبحان اللہ ہی نہ تم سو نہ وہی نہ تس بہو فا فسیحا ہے یہ فساحت کے لیے تو اب بات ثابت ہو گئی نا کہ سبحان اللہ شریکوں سے اللہ پاک ہے اس وقت بھی پاک ہوتا ہے جس وقت تم شام کرتے ہو اس وقت بھی شریکوں سے پاک سمجھو ہی نہ جب صبح ہو یہ صبح اور شام یہ کنایا ہے استغرا کے اوقات سے استغرا کے اوقات سے کنایا یعنی ہر لمحہ ہر آن ہر لحظہ اس کو شریکوں سے پاک سمجھو کیوں ان دلائل کی روح سے تم پہ لازم آتا ہے کہ تم اس کو ہر حال شریکوں سے پاک سمجھو الحمد حمد فاواد جس طرح وہ شریکوں سے پاک ہے اسی طرح تمام کارگاہ عالم میں صفات کار سازی کا مالک بھی وہی ہے لہ الحمد اسی کا حمد ہے آسمان اور زمینوں میں وہ اشین اصر کے ٹائم وہی نہ تو اور زہر کے وقت بھی جب تم داخل ہوتے ہو مطلب یہ ہے کہ تمام اوقات میں چاہے تنگی کا وقت گزرے یا ترشی کا وقت گزرے صبح ہو شام ہو بھوک ہو پیاس ہو کوئی لمحہ لازا ایسا نہیں جس میں اللہ کی ان دو صفات میں کوئی فرق پڑتا ہو بلکہ ہر آن سبحان بھی وہی ہے اور ہمدان بھی وہی ہے اس کے بغیر کوئی کار ساز بھی نہیں اور اس کے بغیر شریکوں سے پاک بھی کوئی الحیہ میں المیت حشر پر دوسری عقلی گلی نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے اور آباد کر دیتا ہے زمین کو بعد غیر آباد ہونے اس کے اور یوں ہی میاں و کزال کا تخرجون تم بھی اسی طرح پھر نکالے جاؤ گے جس طرح زمین غیر آباد ہوتی ہے اس پہ پانی برسایا جاتا ہے تو وہ آباد ہو جاتی ہے ایسے ہی تم پہ روح کو برسایا جائے گا پھر تمہارے جس میں روح آئے گا اور تم پھر اسی طرح نکالے جاؤ گے جس طرح کھیتی باڑی کی انگوریاں نکلتی ہیں سبب ان کے نکلنے کا پانی ہوتا ہے تمہارے باہر نکلنے کا سبب بھی روح ہوگا اور جب تک قیامت نہ قائم ہوگی اس وقت تک نہ تم نکل سکو گے نہ تمہارے اندر روح آئے گا نہ کوئی تعلق ہوگا نہ کرنٹ ہوگا مشرق یوں ہی خاک چھان چھان کے چھتے ہو جائیں گے ومن آیات ہی ان من انخال عقلی دلیل توحید پر من آیات ہی ان کی توحید کی علامتوں میں سے من آیات اس کے اکیلے مختار کل ہونے اور اس کے اکیلے علیم کل شین ہونے کی نشانی ایک تو یہ ہے کہ اس نے بنایا تم کو مٹی سے پھر ایزا ان تم بشر پھر اچانک تم بشر کی شکل میں ہو گئے تن تشرون پھیل رہے ہو زمین میں ومن آیات دوسری دلیل اس کی ایک یہ نشانی بھی ہے بنایا تمہارے لیے تمہارے اپنی جنس کے لوگوں سے جوڑے لے تسکنو الحا تاکہ سکون پکڑو تم اس اپنے جوڑے والی عورت کی طرف اور بنا دیا تمہارے درمیان مودتن و رحمتن محبت بھی بنا دی شفقت بھی بنا دی ان زال آیا تل قومی یتفکرون اس کے اندر بھی بڑی نشانیاں ہیں مگر اس قوم کے لیے ہیں جن کے اندر فکر آلہ ہو آلہ سوچ ہو سوچ والی قومیں ہمیشہ وہ اوپر ترقی کر جاتی ہیں پھر سوچ والوں میں سے بھی کون زیادہ آلہ ہوتا ہے جو عالم بن جائے عالموں میں سے پھر وہ اونچے ہوتے ہیں جو سمجھنے لگ جائیں سمجھنے بھی لگ جائیں سمجھنے والوں میں سے پھر وہ ہوتے ہیں جو آکل بن جائیں آکل بننے کے بعد پھر بنتے ہیں کامل بن جاتے ہیں اس لیے اسی ترتیب سے آگے بھی بات آئے گی کہ اب کہتے ہیں تفکرون تو پھر اس کے بعد کیا آئے گا لے قومی یسمعون پھر اس کے بعد آئے گا لا یات قومی یا یہ درجہ بدرجہ پہلا درجہ کس کا ہے کہ آدمی کا سوچ اچھا ہو سوچنے کے بعد پھر علم کا آنا ضروری ہے علم آتا ہے تو حق سننے سے آتا ہے اس لیے یس معاون آئے گا پھر سن کے جاننے کے بعد سمجھنے کا ملکہ پیدا ہو لے قومی یا کہ اس لیے کامل درجے کا آدمی وہی ہوتا ہے جو پہلے سوچے سوچنے کے بعد جان لے جانے کے بعد پھر سمجھ لے سمجھنے کے بعد پھر بولے تو اس کا بول جو ہوتا ہے ہمیشہ قانون کے مطابق ہی رہے گا اس لیے اب کہتے ہیں ان نفیز آیا تل قومی یا آگے چلو تیسری اکلی دلی اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے بنانا آسمان و زمینوں کا اور مختلف بنانا تمہاری زبانوں کا اور تمہارے رنگوں کا اس کے اندر بھی بڑی آیات ہیں جہان والوں کے لیے ومن آیات ہی چوتھی دلیل اس کے متصرف کائنات ہونے کی دلیل چوتھی یہ ہے تمہارا سو جانا رات کو ون نہ ہارے اور دن کو وب کم من فضل ہی اور دن کو تلاش کرنا تمہارا اس کے فضل سے یعنی مال تجارت وغیرہ ان نفیز قومی یس سوچ بچار جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے سوچ کو رہنمائی ہوتی ہے اگر حق بات سنے تو اس لیے اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو دل کے کانوں سے سنتی ہیں پانچویں دلیل اس کے مطلق مختار کل ہونے کی یہ ہے کہ وہ دکھاتا رہتا ہے تم کو چمکار بجلیوں کے خوف بھی دلاتا ہے تمہیں تما بھی دلاتا ہے وہ جو نزلوں میں نہ سمائے اور اتارتا رہتا ہے آسمان سے پانی پھر زندہ کرتا ہے اس پانی کے ذریعے زمین کو بعد غیر آباد ہونے کے ان نفیز آیات اللہ قومی یا کہ اب ایسی آیات وہ سمجھ سکتے ہیں جو پہلے فکر بھی کریں پھر حق سنیں بھی صحیح ماننے کے بعد پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہیں ہمیشہ اونچے دماغ والی بات سوچتے ہیں ومن آیات ہی انتکو مسما چھٹی دلی کہ قائم ہے آسمان اور زمین بے امر ہی اس کے حکم سے سما پھر یہ بھی سنو سما تاقیب ذکری ہے پھر یہ بھی سنو کہ جب تمہیں بلائے گا نا وہ خاص قسم کی دعوت دے گا دن قیامت کے من الارض ایزا ان تم تخرجون زمین ہی سے اس وقت تم تخرجون نکل کے جا رہے ہو وہ کہ یہ ہونا تو کیا چاہیے تھا بھائی ایزا ان تم تخرجون من ارض ہے من الارض جار مجرور کو مقدم کیا ہے یہ خطاب جن سے انسان کو ہو رہا ہے تو گویا تمام جن سے انسان والوں کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تمہیں بلائے گا نا تو تم زمین ہی سے باہر نکلو گے ٹھیک ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ضروری ہوا کیوں موت کا آنا لازمی ہے اور موت زمین کے بغیر آ نہیں سکتی کیونکہ نکلنا ہے کہاں سے زمین سے نکلنا ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام نہ آ سکیں یا نہ آئیں تو مریں گے کیسے اور مریں گے نہیں تو مٹی سے نکالے کس طرح جائیں گے معلوم ہوا جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گیا ہے ان کے اپنے دل مردہ ہو چکے ہیں ایمان ان میں تھوڑا سا کم ہو گیا ہے ہاں جی دوسرا مانا بعض مفسرین نے یہ بھی کیا ہے کہ دعوتا من الارض جب تمہیں بلائے گا وہ اللہ پاک تم کو خاص دعوت دے گا یعنی بلائے گا تو زمین کے نیچے سے آواز آئے گی من الارض اس لیے من الارض کو مقدم کیا ہے تاکہ دونوں چیزوں سے تعلق برقرار ہو جائے ایک تو یہ بھی پتہ چل جائے کہ ہر مرنے والا جو ہے وہ زمین ہی سے اٹھایا جائے گا دوسرا یہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے جو بلانا ہے تو وہ اپنی آواز بے کیف کو کس سے ظاہر کرے گا زمین سے ظاہر کرے گا من الارض اور زمین کی طرف سے نچلی سطح سے آواز آئے گی تو لوگ دوڑنا شروع ہو جائیں گے لیکن و لہو منفی سما ساتویں دلیل اسی کا ہے جو کوئی آسمان اور زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے کل کا نتون تمام کے تمام اسی کی فرما برداری میں ہے آٹھویں دلیل وہی ذات ہے جس نے نئے سرے سے ابتدا کی ہے مخلوق کی پھر لوٹائے گا اس کو اور یہ لوٹانا اس پر پیدا کرنے کی نسبت بھی زیادہ آسان ہے وہ لاہ مسل اسی کے لیے ہے سچی مثال تو بیان کرنا اسی کے قبضے میں ہے لہ مسل العلی اسی کے قبضے میں ہے سچی مثال پیش کرنا سب سے بڑی سب سے بڑی اس کی مثال وہ کون سی ہے آؤ اگر اونچی سے اونچی مثال بھی اللہ کی قدرت کی دینا چاہو تو وہ کیا ہیں پھر سماوات آسمان کو پیدا کرنے میں زمینوں کے اندر یہ سب نشانیاں اور مثالیں ہیں اللہ پاک کی اونچی ذات ہونے کی وہ ول عزیز الحکیم وہی زبردست حکمت والا ہے ہاں جی ذرا بالکم مسئلہ من انفوسے کو حق کو باطل کے معبود کی تمثیل بیان کیا تمہارے لیے اللہ نے مثالیں من انفوسے کم تمہارے جیسوں سے من انفوسے تمہارے انفوسے کم تمہارے اپنے آدمیوں سے حلقم مما ملکت کیسے وہ یوں کیا ہے تمہارے لیے ان سے جو مالک ہوئے ہیں دائیں ہاتھ تمہارے یعنی تمہارے غلام کیا تمہارے لیے جو غلام ہیں وہ کوئی ان میں سے تمہارے مال کا شریک ہے بیچ اس کے جو رزق دیا ہے ہم نے تم کو کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ تمہارے نوکر چاکر بھی تمہاری جائیداد کے مالک ہوتے ہیں مالک تم اکیلے رہتے ہو کوئی تمہارا اپنی تمہاری جائیداد میں حصے دار نہیں ہوتا اب میرے بندوں کو جو میرا شریک بناتے ہو تمہیں حیا نہیں آتا پہلے تو شرم کرو تم اپنے نوکروں چاکروں کو تو اپنی جائیداد میں بھائی وار اور حصے دار نہیں بننے دیتے اور میرے جو بندے ہیں میرے غلام اور نوکر ہیں کیا میں اتنا کمزور ہوں کہ میری شاہی کے اندر ان کا حصہ بھی لگایا جائے گا من شرکائیں فی ما رزقناکم فانتم فیہ فی سوا اتنا اپنے غلاموں اور نوکروں چاکروں کو تم شریک بنا دو کہ تم برابر کے حقدار ہو جاؤ اس جائیداد میں نئی نئی تخافونہم کخیفتکم انفسکم کم تم ڈرتے ہو ان غلاموں سے کہ اگر ہمارے برابر ہو گئے یہ مالک ہمارا سر بھی مار دیں گے اس لیے تمہیں خطرہ پڑتا ہے اسی طرح ان سے ڈرتے ہو مسل ڈرنے تمہارے انفسکم جیسے اپنے ہم سروں سے ڈرتے ہیں تم جس طرح اپنے ہم سروں سے ڈرتے ہو اسی طرح اپنے غلاموں کو بھائی وال بنانے بھی ڈرتے ہو گویا تمہارے اپنے انصاف کے اندر بھی یہ بات ہے کہ جو نوکر چاکر ہو یا غلام ہو خادم ہو خدمت گزار ہو وہ اصل مالک کی جائیداد میں حصے دار نہیں ہو سکتا تو ایسے ہی یہاں سمجھ لو میرے چاہے کتنے خدمت گزار ہوں عامل ہوں عابد ہوں مگر تاہم وہ میرے نوکر ہوتے ہیں نبی ہو گئے ولی ہو گئے تم اگر اپنے مال میں ان کو حصے دار نہیں بناتے تو میں کوئی کمزور ہوں کہ ان کو حصے دار بناؤں میرا بھی حصے دار کوئی بلک تب دار کوئی کیوں نکالیں نہیں نہیں تو کیوں نکالیں ضرورت کیا ہے جب مثال خود اپنے ممثل سے فٹ آ رہی ہے تو اب وحدونی کیا اس کا مطلب کیا وہ تو پورا وحدونی تو پورا مضمون ہے پورے مضمون کا ماحصل یہ ہے کہ من آیا ہی من آیا ہی من آیا سارا کس کے لیے یہ وہ دونی ہے ہاں جی ہاں ان دلائل کے بعد ما باقی موضع شبہ تین یہاں معذوف مانا جائے گا اب کوئی شب شک کی گنجائش تو باقی نہیں رہی ہم نے دلائل کے ساتھ بھی مثال کے ساتھ بھی مثالوں کے ساتھ بھی سمجھا دیا ہے ما بق یا موز و شبہ اب شک و شبہ کی گنجائش تو کوئی نہیں رہی مگر بل اہم بغیر علم بلک لیکن بل بمانا لاکن لیکن پیچھے چلے چل پڑے ہوئے ہیں ظالم لوگ اپنی خواہشات کے بغیر کسی علم کے فمن یہدی من ازل اللہ پھر کون ہدایت دے اس کو جس کو دھکا مار دے ہدایت کے راستے سے اللہ وما من ناصرین کوئی ان کے مددگار نہیں ہے ہاں آپ توحید پہ مستقیم رہیں استقامت الگ توحید کے لیے پیغمبر کو تعلیم فکیم وجہ کا آپ ٹکا کے رکھیں اپنے آپ کو دین کے لیے اس حال میں جما کے رکھیں حنیفہ آپ ایک طرف یک طرف بندے ہو کے رہیں حنیفہ اکیلے میری طرف کے بندے ہو کے رہیں فطرت اللہ فطر الناس علیہ کیوں یہ مسئلہ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے دین حنیف یہ فطرتی مسئلہ ہے یہ تو نیچرل مسئلہ ہے انسان کی ٹیکنیک اور تخلیق کے اندر ہم نے یہ مسئلہ ٹھوک دیا تھا یہ اصل فطرتی چیز ہے جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے لا تبدیل خلق اللہ اب اس فطرتی مسئلے کو تبدیل تو کوئی نہیں کر سکتا خواہ گندی تربیت سے اس کو دبا دیا جاتا ہے اب آواہو یو حو مجسان ہی نہیں کے ماں باپ اس کی غلط تربیت کر کے یہودی بنا دے عیسائی بنا دے مجوسی بنا دے وہ فطرت توحید والا مسئلہ دب تو سکتا ہے مگر تبدیل نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ جب وہ دبی ہوئی فطرت والے مشرقین پر جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو شرک و کفر کے دبوچے ہوئے میل اتر جاتے ہیں اندر سے وہی جھلک نکلتی ہے فطرت اللہ التی فطر الناسا علیہ اس لیے اللہ کی بنائی ہوئی اور اس پیدا کی ہوئی تخلیق کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا کس کو نہیں تبدیل کر سکتا ذالک الدین القیم اور پھر ہم کہہ رہے ہیں یہی دین جو ٹھوس دین ہے توحید والا یہی فطرت ہے انسان کی اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا البتہ تم قرآن مقدس کی آیات سنو تاکہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں دبیز پردے اس فطرت اسلام پر وہ دور ہو جائیں اور توحید کا مسئلہ نکھر آئے تمہارے دلوں سے ولاکن اکثر اللہ سے لا لیکن اکثر لوگ وہ جانتے ہی نہیں ہاں تو ہم نے کیا نہیں نہیں فطرت کا مطلب ہی آپ نے نیچے والے فطرت میں نہیں واہ بھائی گا اللہ کے بندے فطرت کا اتنا عام مانا نہیں نہیں نہیں وہ تو فطرت کے لیے ہے نا یہ لا تبدیل خلق اللہ کا حکم جو لگ رہا ہے فطرت کے لگ رہا ہے یعنی جس جس مسئلہ کو ہم نے انسان کے خمیر میں رکھا ہے فطرت کا کیا مانا ہے انسان کے خمیر میں رکھا کل مولود یولد اللہ فطرت اسلام اور ان دین اندین اسلام اور مخل سین اللہ دین اسلام ہے لا الہ الا اللہ یہ ہے اصل فطرت اس فطرت کی جھلک ہر پیدا ہونے والے بچے کے دل میں ہوتی ہے چاہے وہ یہودیوں کے گھر پیدا ہو عیسائیوں کے گھر پیدا ہو سکھوں کے گھر پیدا ہو یہ پاکی والے بال نہیں ہیں اس فطرت میں نہ یہ تاکی والے بال ہیں ہاں جی فطرت سے مراد کیا ہے دین قیم وہ دین قیم کیا ہے دین اسلام دین اسلام کیا ہے کلمت الاسلام لا الہ الا اللہ ہاں جی منی دین لوگو ہو جاؤ منی بھی ہے پورے پورے دھیان رکھنے والے اسی اللہ کی طرف و جاؤ اس کے عذاب سے اور قائم کرو رکھو نماز کو ولا تکونوا من المشرقین منیب بنو اور مشرکوں سے نہ ہو جاؤ کیونکہ مشرق ضدی ہوتا ہے منیب نہیں ہوتا من ملینہ مشرق کون اس آیت کا مطلب یہ تو نہیں معلوم ہوتا ہے آپ کا فکر اچھا نہیں <laughs> اچھے اچھا فکر ہوتا تو پھر آپ پہلے بات سنتے سن سمجھتے ہاں؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مجھے ایک نماز نہیں پڑھتے تھے یہ یہ قضیہ جو ہے یہ اس کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے جو نماز قائم کرے گا وہ مشرق نہیں ہو سکتا آئی سمجھ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نماز بھی قائم کر رہا ہے مگر شرک بھی کر رہا ہے آئی سمجھ ہاں یہ ضروری البتہ یہ قانون ہے کہ اگر آدمی نماز کو قائم رکھے گا تو مشرق نہیں بن سکتا نماز پڑھنا اور ہے نماز قائم کرنا اور نماز قائم کرتا ہے بے الفاظ ہا و بے اوقات ہا و بے معنی ہا ان حقائق کے ساتھ جو نماز کو قائم کر کے پڑھتا ہے وہ ٹل لگا لے کبھی شرک کر نہیں سکتا رہ گیا یہ کہ جو مشرق ہوگا البتہ یہ بات ہے جو کھٹا ٹیٹ مشرق ہے وہ زور لگا لے کبھی نماز قائم نہیں کر سکتا نماز پڑھے گا صحیح مگر نماز قائم نہیں کر سکتا نماز پڑھنا اور ہے نماز کو قائم کرنا اور ہے ہاں جی من الزین فرقو مشرق کون ہوتے ہیں من الزین فرق وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹوٹے ٹوٹے کر دیا ہے اپنے مذہب کو شیا سارے ہی ہوتے ہیں یعنی کئی ٹولے ہوتے ہیں کلو ہز بن بے مال فارے ہوں ہار ٹولہ اپنے سامنے جو مذہب اس کے ہے اس پہ بڑا ناز نخرے کرتا ہے ہوں ناز نخرے کر کوئی کہتا ہے ہمارا گیارہویں والا بڑا اونچا ہے کوئی کہتا ہے نہیں جی ہمارا بابا گھم کول بڑا اونچا ہے کوئی کہتا ہے نہیں جی ہمارا کھوتے شاہ پیر بڑا اونچا ہے کلو ہز بن بما لدئی فارے ہوں بسنا سزر زجر شکوا تخویف سب کٹھے جب پہنچ جاتی ہے لوگوں کو دکھ تو بلاتے ہیں اپنے رب کو منی بین الہ بڑے بیبے بنتے ہیں اس کی طرف منی بین پورا دھیان رکھتے ہیں اس کی طرف سم ازا کام پھر جس وقت چکھا دے ان کو اپنی طرف سے رحمت ازا فریق اچانک ایک ٹولی ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک میں مست ہو جاتے ہیں لے یک فروب آئین لام تعدید کا لے یک فروب آئیں دھمکا کے اللہ فرماتے ہیں تاکہ وہ سیر ہو کر کفر کر لیں ان نعمتوں کے ساتھ جو دیا ہے ہم نے ان کو فتح اور خوب سیر سور کر کے پھلے پھولے نفع اٹھائیں اچھا ٹھہر جائیں سو فتح ام انزلنا علیکم جملہ موترزہ کہ ان کے پاس دلیل ہے ہی کوئی نہ یہ اللہ اپنی کلام داخل کر کے امان دل لہین بھلا اچھا یہ تو بتائیں کیا اتارا ہے ہم نے اوپر ان کے کوئی حجت بس وہ حجت بول رہی ہو ان کی تائید نے کہ جس کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں ایسی کو حجت ہم نے اتاری ہے کوئی نہیں اتارے وہ سر شکوا جب چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو رحمت وہ ناز نخرے کرنے لگ جاتے ہیں اس کی وجہ سے اور اگر پہنچ جائے ان کو برائی بس بب اس کے جو آگے بھیجا ہوتا ہے ان کے ہاتھوں نے اچانک وہ اپنے تمام معبودوں سے مایوس ہو جاتے ہیں <coughs> یکنتون اپنے تمام معبودوں سے مایوس ہو جاتے ہیں اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر دلیل عقلی نمبر نو کیا نہیں انہوں نے سوچا کہ اللہ ہی زیادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہے اور تنگ کرتا ہے ان نفیزہ کا اسی بات کے اندر بھی بڑی بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں اس جماعت کے لیے جو ایماندار جماعت ہے فعت ذل قربا احسان کرو امور دافع للعذاب فعت ذل قربا حق دے دیا کرو قریبی رشتے داروں کو ان کا حق ول مسکین مسکینوں کو مسافروں کو یہ بہت بہتر ہے ان کے لیے جو ارادہ رکھتے ہیں اللہ کے دیدار کا اور ہم یقیناً کہتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں وما آتی تم مر ظلم نہ کرو وما آتی تم جو کچھ دیا ہے جو کچھ لائے ہو تم مربا سود کے مال سے لے یار بوا تاکہ وہ زیادہ ہو جائے فی اموال الناس او لوگوں کے مالوں میں زیادہ کمائی ہو جائے اس کی فلا یربو عند اللہ تو سن لو اللہ کے نزدیک تو وہ قطن زائد نہیں ہوتا الٹا برکتیں ختم ہوتی ہیں وما تم من زکات اور جو کچھ لاؤ تم زکات کا معاملہ تو تری وجہ اللہ اس خیال میں کہ تم ارادہ کرتے ہو وہ اللہ کے دیدار کا ہاں ان کا دیا ہوا مال ہو مل وہی ہے جو اپنے مال کو دگنا ٹگنا بڑھانے والے مزے اللہ کا دیا ہوا جو ہے وہ تو بڑھنے کا سبب ہے مگر جو سود کا کاروبار ہے اس میں تو مال الٹا اللہ کے کاغذوں میں گھٹ جاتا ہے برکت جو ختم ہو گئی ہاں جی اللہ الزی دسویں دلیل اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے بنایا تم کو پھر رزق دیا تم کو سما یومی تم پھر مار دے گا تم کو سما یو جی کم پھر زندہ کرے گا تم کو اب بتاؤ کوئی ہے تمہارے شریکوں سے جو کر دکھائے ایسے کام کچھ بھی سبحان نہ ہو پاک ہے شریکوں سے وہ ذات اور بلند ہے اس سے جو شرک کرتے ہیں یہ لوگ زار الفساد فی البر ڈراوا ترہیب ظاہر ہو چکا ہے فساد فل بر بہارے سمندر خشکی کے اندر بھی دریاؤں کے اندر بھی بسبب اس کے جو کمایا ہے لوگوں کے ہاتھوں نے لے یوزی کا لام نتیجے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چکھائے اللہ پاک ان کو بعض وہ بعض وہ عذاب جس عذاب کے لیے عمل کیے تھے انہوں نے تاکہ وہ لوٹ آئیں اپنے کفر اور شرک سے بعض اوقات اللہ اس شکل میں چکھاتا ہے وہ تکلیف اور دکھ تاکہ اس قوم کی اصلاح ہو جائے اپنے کرتوت چھوڑ دیں کل سیرو فل تخویف دنیاوی چل پھر کے دیکھ لو زمین میں دیکھو کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو پہلے تھے تھے اکثر ان کے مشرقین وجہ کل دین حکم استقامت اکم وجہ کا سیدھا ٹکا کے رکھو اپنے آپ کو وسط دین مضبوط کے من قبل یا یوم پہلے اس کے کہ آ جائے وہ دن جو لا مرد لو جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی من اللہ آئے اللہ کی طرف سے یوم یسدون اس دن ایک دوسرے سے پھٹ جائیں گے یسدون ایک دوسرے سے الگ ہو کے پھٹ جائیں گے کوئی رشتہ نہیں رہے گا من کا فرف علیہ کفرو جو اب بھی کی وجہ سے اناد کی وجہ سے مسئلہ حق چھپاتا ہے تو اس کا وبال اس کے اوپر آئے گا اس کا کفر من عمل سال انفل انفو اور جو کچھ عمل کر رہا ہے اچھا اس کی اپنی جانوں کے لیے یمہدون آرام گاہ تیار کر رہے ہیں یمہدون تمہید باندھ رہے ہیں تمہید ہوتی ہے میدان صفا کرنا کسی کام کے لیے تو اللہ فرماتے ہیں جو عمل اچھے کرتے ہیں وہ اپنی جانوں کے لیے آرام گاہیں تیار کر رہے ہیں یمہدون لجز اللہزین آ منو یا کی علت لذینہ آ منو تاکہ بدلہ دے اللہ ایمانداروں کو جنہوں نے عمل اچھے کیے اور بدلہ جو دے من فضل ہی اپنے فضل سے ان لا یحب الکافرین کیونکہ کافروں کو تو ویسے ہی پسند نہیں کرتا اور جن کو پسند کرتا ہے ان کو اپنے فضل سے انعام دے گا ومن آیات ہی دلیل اکلی گیارہ من آیات ہی اس کے متصرف فل کائنات ہونے کی ایک یہ بھی نشانی ہے وہ چھوڑ دیتا ہے ہواؤں کو جو خوشخبری لے آتی ہیں بارش کی اور تاکہ چکھا دے تم کو اپنی بارش سے کچھ نہ کچھ والے تجری الفل کا ہوائیں اس لیے بھی چھوڑتا ہے تاکہ چلتی رہیں کشتیاں اس کے حکم سے ہوا نہ ہو تو کشتی بھی نہیں چلتی والے تب تگو من فضل تاکہ تم تلاش کر سکو تجارت وغیرہ کے ذریعے کشتیوں میں سوار ہو کے اللہ کا فضل والا اللہ کم تشکر تاکہ پھر تم شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا ترہیب پر استشہاد ڈراوے پر ڈرو کیوں ولاد ارسلام قبل کا ہے ہم نے بھیجا آپ سے پہلے رسولوں کو اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے ان کے پاس واضح دلائل لے کے فن تکم من الزین اجرم پس انتقام ہم نے بھی لے لیا ان سے جنہوں نے جو آدی مجرم تھے اجرم جو آدی پیشہ ور مجرم تھے وکان حقن علینا مطلق انجر مراد نہیں اجرمو جو پیشہ ور مجرم تھے وکان حقن علینا کیونکہ حق بنتا ہے ہم پر امداد کرنا ایمانداروں کی گویا مطلب یہ ہے کہ مشرق کو یا کافر کو تباہ و برباد کرنا یہ ایک قسم کی مومنوں کے لیے اعانت بھی ہے یہ تائید بھی ہے اللہ دلیل اکلی نمبر بارہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو چھوڑ دیتا ہے ہواؤں کو فت سیر و صحابن پھر وہ بھڑکاتی ہیں بادلوں کو برنگیختہ کرتی ہیں بادلوں کو تسی پھاڑ دیتی ہیں برنگیختہ کرتی ہیں بادلوں کو فیب پھر پھیلا دیتا ہے اللہ اس کو آسمان میں جس کیفیت سے چاہتا ہے پھر بنا دیتا ہے ان بادلوں کو ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیتا ہے فتح الود کا یا خروجو میں نے کھلا پس تو دیکھتا ہے بارش ٹپک رہی ہوتی ہے ان بادلوں کے اندر سے اصاب بہی شاہ بادی باد جس وقت پہنچ جاتا ہے وہ بارش کا پانی پہنچا دیتا ہے بارش کا پانی شاہ امن باد جن کو چاہتا ہے اپنے بندوں سے تو وہ اضاحی شروع اچانک وہ ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہوتے ہیں اور یار مبارک ہو میرے علاقے میں بارش آ گئی وہ قبل وہ بارش کے آنے سے پہلے علیہم من قبل الوقت من قبل ہی من قبل الوقت اور پہلا من قبل یعنی بارش سے پہلے دوسرا من قبل ہی بارش کے وقت سے پہلے وہ ان کانو من قبل اگر چٹھے پہلے اس کے کہ اترتی ان پر من قبل ہی یعنی وقت بارش سے پہلے لمبل سین بالکل ہکے بکے اور حیران تھے دلیل عقلی کے ساتھ تعلق فنظر الا آثار رحمت اللہ کر دیکھ تو صحیح اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف کیف یحیی الارض بعد موتیا کیا کیا اثر لیے ہوئے آتی ہے بارش اللہ آثار رحمت اللہ کیا کیا آثار اور نشانیاں ہوتی ہیں کیا کیا اسے برکات آتے ہیں کیف یحیی الارض بعد موتیا فنظر اللہ آثار رحمت اللہ فنظر الا برکات رحمت اللہ پر دیکھ تو صحیح کیسی کیسی برکتیں آتی ہیں اللہ کی اس بارش کی اللہ روتے کس طرح زندہ کرتا ہے زمین کو غیر آباد ان کے باوجود ان کا لمحی الموتا یہی تو حقیقت ہے اسی طرح اللہ زندہ کرے گا مردوں کو والا کل شین ارسل ناری یہ جگہ جگہ پہ جو آتا ہے نزال کا موہیل موتا اگر قبروں میں پہلے ہی زندہ ہیں تو اللہ کن مردوں کو زندہ کرے گا یہ جگہ جگہ پہ یہی آتا ہے نزال کا لمحیل اللہ مرد کزال کا تخرجون کزال کا یو جیل موتا یہ موتا یہ اگر سارے قبروں والے وہ زندہ پہلے ہو چکے ہیں اللہ کس کو زندہ کرے گا زندہ نہیں ہے نا تو جو زندہ مانتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے نا یہی بات ہے نا ہاں اچھی طرح سمجھ وہ جی ہیں اور زندہ ہیں زندہ ہیں اگر پہلے زندہ ہے تو سوال یہ ہے کہ خدا کس کو زندہ کرے گا یہ جو بار بار کہتا ہے کہ موہیل موتا موہیل موتا موہیل موتا ہاں جی ارسل ہن فر اوہ مسفرن اگر چھوڑ دیں ہم ہوا کو فر او ہو بس دیکھ لیں اس کو مسفرن دیکھ لیں اس کو وہ پیلی زرد ہے مسفرن ارسل ہن اگر چھوڑ دیں ہم ہوا کو فر ہو دیکھیں اس ہوا کو مسفرن مسفرن اس کھیتی کو پیلا زرد یا اس ہوا کی وجہ سے کھیتی کو پیلا زرد یا اس ہوا کو پیلا زرد دونوں معنی صحیح ہے فراؤ مسفرن تو وہ جب دیکھیں ہوا وہ پیلے زرد رنگ کی ہے تو اس وقت یہ ڈر جاتے ہیں ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے قتل بڑے ہو رہے ہیں معلوم ہوتا ہے اس لیے پیلے رنگ کی آندھی آ رہی ہے حالانکہ ان کو اچک لینے کے لیے وہ عذاب ہوتا ہے اور اگر کھیتی مراد ہو تو اس ہوا کی وجہ سے کھیتی پک کے پیلی زرد ہو گئی یا پکنے سے پہلے ہی خشک ہونے کی حالت میں پیلی ہو جائے جو شکل بھی ہو لزلو ہی یکفرون البتہ ہو جاتے اس کے بعد ہمیشہ کے لیے انکار کرنے والے اللہ کی نعمتوں کا ان تسم المتا وہی سوال جب سارے دلائل حق ہیں بالکل آپ بھی حق پر ہیں تو پھر تھوڑے لوگ کیوں مانتے ہیں اکثر کیوں نہیں مانتے اس کا جواب یہ ہے اے میرے پیغمبر آپ تو نہیں سناتے ان لوگوں کو جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں ایسے ہی جس طرح نہیں سنا سکتے ان بہروں کو اپنی پکار جب کے جا رہے ہوں پیٹ دے کے اور نہ ہی آپ دکھانے والے ہیں اندھوں کو راستہ ان ضلالت ضلالت ہم ان ان کی گمراہی کی وجہ سے ہاں ان تو سنو نہیں سنواتے آپ مگر ان کو جو زندہ دل ہوتے ہیں زندہ دل کا مان بے آیاتنا جو مانتے ہیں ہماری آیات کو فہم مسلمون اور وہ ہوتے ہیں سالم کے سالم اللہ کے لیے دلیل اکلی نمبر تیرہ ہے ہاں؟ تو وہ تو آگے خود آئے گا نا آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں خود قرآن میں یہ لفظ آئیں گے کہ ان اللہ یس میں <laughs> وہی بات ہے نا ہاں سلوار اتار کے کندھے پہ رکھ کے اللہ کے بندے جو چیز خود آنے والی ہے پہلے آپ سوچے تو ہاں جی اللہ خالہ دلیل اکلی نمبر تیرہ اللہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اور حالت سے پھر بنایا تم کو کمزوری والی حالت سے طاقت والی حالت میں پھر فن کمزوری و شہبتن یعنی بڑھاپا واؤ تفسیریہ یخلو کو ما یشا بناتا ہے جو کچھ چاہتا ہے وہ ولی ملکی جس دن تخویف اخروی اور جس دن قائم ہو جائے گی وہ گھڑی قیامت کی یق سے مل مجرمون قسمیں کھائیں گے مشرق لوگ کیا کہیں گے خدا کی قسم ہے ما لبسو غیر ساعتن ما لبسو ما لبسنا دونوں صحیح ہیں جہاں متکلم اپنی بات کر رہا ہو وہاں غائب کا سیگا بھی آ سکتا ہے جمع متکلم کا سیگا بھی قسمیں کھائیں گے مجرم کس بات کی کہ مال بس غیر ساعتن نہیں ٹھہرے رہے وہ مشرق سوائے ایک گھڑی کے اور یہ بھی مانا ہو سکتا ہے مال بس غیر ساتن مشرق یوں کہیں گے کہ نہیں ٹھہرے رہے ہم سوائے گھڑی کے کزال کا کانو یو فکون یوں ہی کانو یو فکون پہلے لوگ بھی وہ جھوٹ موٹ پہ الٹے کیے جاتے تھے جیسے تم مکہ والو جھوٹے بوتانا تراش کے گندے ہو رہے متکلم اگر اپنی بات کر رہا ہو متکلم کی کلام اللہ ذکر کر رہا ہو تو اپنی طرف سے اللہ کریم غائب کا سیگا بولتے ہیں وہاں متکلم کی اپنی کلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیگا غائب کی بجائے متکلم کا بھی ہو سکتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہاں نقل کرنے والے کی بات نہیں ہے خود متکلم اپنا حال خود بیان کر وقال الذين اوتوا العلم کہا انہوں نے جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے اور ایمان دیا گیا ہے البتہ تاکہ ٹھہرے رہے ہو تم فی کتاب اللہ اللہ کی لکھت میں اللہ نے جو تقدیر لکھی ہے اللہ کی لکھت میں تم تو ٹھہرے رہے ہو قیامت والے دن تک یوم یہ ہے جی اٹھنے کا دن لیکن تم جانتے نہیں تھے اس کو تو جانتے ہی نہیں تھے کہ قیامت کو اٹھنا ہوگا یا نہیں فیوم پس دن اس دن نہیں نفع دے گا ظالم لوگوں کو کوئی عذر پیش کرنا ولا ہم یستعتبون اور نہ ہی ان سے اللہ کو راضی کرنے کا کہا جائے گا یستعتبون اتاب یا باب استفال جو ہے کس کے لیے ہے سلب اتاب کے لیے سلب ہاں اتاب اور چڑک اور عذاب جو ہے اس کو کھینچنے کے لیے ہے یعنی ہم اور نہ ہی ان سے چھینا جائے گا اتاب اللہ کا ضرب نال سے شکوا ہم نے بیان کیا ہے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال والا جیتا ہوں بے اگر تو لے آئے ان کے پاس کوئی نشانی تو کہیں گے کافر لوگ ان تم اللہ مبتلون نہیں ہو تم ہو مسلمانوں مگر بے بنیاد مذہب ہے تمہارا اپنے شرکی مذہب کو کہیں گے اس کی بنیاد صحیح ہے کیوں اکابرین سے متوارس چلا آ رہا ہے تمہارے مذہب کی بنیاد نہیں ہے کیوں اس لیے کہ تم ہی پہلے لوگ ہو جنہوں نے آواز اٹھایا لا الہ معلوم ہوتا پہلے دل کا یہ طریقہ عام چلا آ رہا ہے لوگ اس مذہب کو حق سمجھتے ہیں جو اکابرین کی طرف سے آیا ہو اس مذہب کو باطل سمجھتے ہیں جو اللہ کے پیغمبر کی زبان سے آیا ہو یہ پہلے دن کا وطیرہ ہے مشرقین کا آج بھی اسی طرح ہے آپ کہیں گے الحق لا یتجاوز اما کالت اکابرنا حق وہی کچھ ہے جو کچھ ہمارے اکابر اور بزرگوں نے کہہ دیا ہے او بھائی تمہارے بزرگ اگر جہنم میں جائیں ہم بھی بڑی خوشی سے چلے جائیں گے ہم بھی جہنم میں اچھل اچھل کے کود کود کے جائیں گے ہمیں یقین ہے کہ جو کچھ کا ہے ہمارے اکابر نے اس سے حق آ تجاوز نہیں کر سکتا پہلے دن کی یہ بات ہے اتنے علماء اتنے بزرگ اتنے اکابر یہ اتنے جو تھے وہ جتنے ہی تھے وہ حق پر تھے اور یہ جو مسلمان محمد الرسول اللہ کو ماننے والے کہہ رہے ہیں یہ مبتل ہے یہ باطل پرست ہے دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ تم بات بات پہ فتوے لگاتے ہو ان کو یہ موہدوں پہ کیا کہتے ہیں مبتلون باطل پرست بے دین جن کے مذہب کی بنیاد ہی نہیں ہم اگر کہہ دیں بدتی اور مشرقوں کو کہ یہ کون ہے مشرق کا پہ کہتے ہیں تمہاری جیب میں فتوا پڑا ہوا ہے یہاں سے نکالتے اور ٹھس کرتے ان کے مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان اتنے بے غیرت ہیں انہیں اپنے مذہب کی غیرت بھی نہیں آتی قرآن پاک دیکھو کہتا ہے کہ ہیں وہ باطل پرست نام مشرق مگر الٹا حق والوں کو کیا کہتے ہیں مبتلون یہ باطل دین والے ہیں باطل پرست ہیں کزال اللہ اللہ کزال کا کاف سب دیا چونکہ چونکہ یوں ہی مہر مار دیے اللہ نے اوپر دل ان لوگوں کے جو جاننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے لا یا نمون جان بوجھ کر بے علم بنے ہوئے ہیں لا یا لمون ارادہ تن کسدن بے علم بنے ہوئے ہیں ورنہ نرے جاہل ہوں ان پر مہر جباریت کی کیسے ماری جائے گی مہر جباریت کی اگر لوگ کہتے ہیں کامل ہوتا ہے عالم اللہ فرماتے ہیں ہم مہر جباریت کی بھی عالموں پہ مارتے ہیں جاہلوں پہ جاہل تو ویسے ہی بے قصور ہوتا ہے اس پہ کیسے اس لیے لا یا لمون جان بوجھ کر بے علم بنے ہوئے ہیں لا یا لگے فصبر ان وعد اللہ حق کن صبر کر ان وعد اللہ حق تاکہ ایک وعدہ تیرے اللہ کا حق سچ کا ہے ولا یستخفنک الذین لا یوقنون کہیں چھوڑا نہ کر دے آپ کو لا یس خفت آ جاتی ہے فلاں آدمی میں خفت آ گئی یعنی بیچارہ چھوڑا ہو گیا ہے اس کی وہ عزت لوگوں کے دل میں نہیں رہی لا یستخفن کا نہ چھوڑا اور کمزور کر دیں آپ کو ہلکا پن نہ آنے پائے آپ کے اندر وہ لوگ کمزور نہ کر دیں جن کو قیامت پر بھی یقین نہیں اور آیت پر بھی یقین نہیں